أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى بما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد اللہ شدید اللہ رب العزت نے موت و حیات کا نظام قائم فرمایا ہے اور یہ مستقل ابتلا امتحان اور آزمائش ہے ہر انسان ہر ہر پل دیکھا جا رہا ہے اس کی تنہائیوں کو اور اس کی مجلسوں کو چیک کیا جا رہا ہے اور یہ پوری زندگی قدم قدم پر ایک ابتلا ہے آزمائش اور امتحان اللہ بھی خلق الموت الحیات لیبلوکم ایکم کم احسن و عمل کہ اللہ رب العزت نے موت و حیات کو پیدا کیا تمہیں آزمانے کے لیے کہ موت و حیات کے اس نظام میں احسن عمل کی طرف توجہ دینے والا کون ہے پھر جب اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ بندے دین سے دور ہو رہے ہیں اور عمل صالح کی طرف رغبت میں کمی آ رہی ہے کوتاہیاں پیدا ہو رہی ہیں تو اللہ رب العزت بندوں کو جھنجھوڑنے کے لیے اپنی نشانیاں دکھاتا ہے جن سے مقصد بندوں کو ڈرانا ہوتا ہے جیسا کہ نبی علیہ السلام نے چاند اور سورج گرہن کا ذکر کیا اور فرمایا کہ اللہ کی دو نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ اپنے ایک امر سے چاند کو سورج کو بے نور کر دیتا ہے اس سے مقصود کیا ہے یقب اللہ بہما عبادہ ہو اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے کہ تم سمجھ جاؤ یہ عذاب تمہیں بھی اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے تو پھر جو بندے ان نشانیوں کو دیکھ کر بعد آ جاتے ہیں اور اپنے عمل کی اصلاح کر لیتے ہیں سابقہ غلطیوں اور کوتاہیوں سے سچی توبہ کر لیتے ہیں وہ ان نشانیوں کے حقیقی مقصد کو سمجھ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ان کی دوستی بن جاتی ہے وہ اللہ کے اس امتحان میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور جو لوگ ان نشانیوں پر اپنے آپ کو نہیں سنبھالتے وہی گناہ ہیں وہی معصیتیں ہیں تو ان کے ساتھ دو میں سے ایک معاملہ ہوتا ہے یا تو اللہ رب العزت انہیں بھی اپنے عذاب کی لپیٹ میں لے لیتا ہے اور یا پھر ڈھیل دے دیتا ہے جو زیادہ خطرناک ہے وہ عمریل ان نقیدی متین ہم ڈھیل دیتے ہیں اور ڈھیل دینے کے بعد بڑی سخت پکڑ پکڑتے ہیں ہی ماتول ہی جہن بسات مسیح انسان معصیتوں کے جس راستے کو اپناتا ہے ہم اس کی رسی دراز کر دیتے ہیں اور پھر یک لخت اس کو جہنم میں پھینک دیتے ہیں جو بڑا برا ٹھکانا ہے یہ نشانیاں تخویف کا باعث ہیں اللہ رب العزت ان نشانیوں کے ذریعے بندوں کو سمجھاتا ہے ڈراتا ہے ہمیں سوچنا چاہیے کہ جن علاقوں میں زلزلے آئے وہاں جو نافرمانیاں ہو رہی تھیں وہی نافرمانیاں یہاں بھی ہو رہی ہیں بلکہ اس سے بڑھ کر ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ کا جو امر وہاں آیا وہ یہاں بھی آ سکتا ہے یہ آ سکتا تھا مگر یہ ایک موقع ہے ڈھیل ہے یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب جو اس کے غضب اور غصے کا مظہر ہے غصے کی علامت ہے جن معصیتوں کی بنا پر آتا ہے وہ معصیتیں اب بھی پورے عروج پر ہیں جامع ترمزی کے حدیث میں رسول اللہ علیہ وسلم نے جن گناہوں کا ذکر کیا ہے وہ عام گناہ جن کا مشاہدہ کر رہے ہیں بھارت القینات جب مغنی عورتیں بڑھ جائیں گی زیادہ ہو جائیں گی اور معارف موسیقی کے آلات یہ اپنے ہاتھوں میں لوگ پکڑ لیں گے بچوں تک کے ہاتھوں میں یہ آلات تھما دیے گئے ہیں شربت الخمور اور شراب نوشی بڑھ جائے گی اس قسم کی اور بہت سی معاشیت ہے لوگ زکوٰۃ کو تاوان سمجھیں گے اور امانتوں کو غنیمت سمجھیں گے امانت ہاتھ میں آئی سمجھیں گے ہمیں مال غنیمت مل گیا تو اس قسم کی معاشیتوں کا ذکر کیا امر المعروف نہیں ہوگا نہیں امل منکر نہیں ہوگا کہ جب یہ گناہ لوگوں میں ظاہر ہوں گے تو فل یار تھا ری ہن ہمرا ب زلزلت بقفا پھر لوگ انتظار کریں سرخ آندھی کا زلزلے کا اور زمین میں دسائے جانے کا اور اوپر سے پتھروں کے برسائے جانے کا لوگ انتظار کریں اور یہ سب عذاب ان علاقوں میں دیکھے گئے ہیں سرخ آندھی بھی دیکھی گئی زلزلے بھی دیکھے گئے اوپر سے پتھر بھی برس رہے ہیں مسلسل پہاڑوں سے اب تک بھاری بھرکم پتھر گر رہے ہیں اور پھر کئی جگہوں پر یہ زمین شت ہوئی اور پہاڑوں سمیت لوگ اندر دھس گئے چھ چھ منزلہ عمارتیں زمین میں اس طرح دھس گئی کہ چھٹی منزل پہلی منزل بن گئی اور باقی پانچ منزلیں زمین میں غائب ہو گئیں یہ عمارت ہم نے خود اپنی نگاہوں سے دیکھی اور بعض عمارتوں کو وجود مٹ چکا ہے کہ یہاں کچھ تھا ہی نہیں کہ جب اس قسم کی معاشیتیں ظاہر ہوتی ہیں تو پھر تم ان عذابوں کا انتظار کرو یہ معاشیتیں ہیں اپنے عروج پر ہیں اللہ نے ایک موقع دیا اس قوم کو جھنجھوڑا لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس قوم نے اللہ رب العزت کے اس عذاب کا کما کو ادراک نہیں کیا اللہ تعالیٰ کے اس امر مقدر کی جو مسلحتیں ہیں ان پر غور نہیں کیا اللہ رب العزت یہ تو چند سیکنڈ کا ایک جھٹکا تھا جس نے کئی علاقوں کو تہس نہس کر دیا تہ ابالا کر دیا اللہ تعالیٰ اس زلزلے کے ذریعے اس زلزلے کی طرف توجہ دلا رہا ہے جس کے بوجھ کو اور جس کی ہولناکی اور شدت کو کوئی برداشت نہیں کر سکے گا یا ہما ستو کو ان زلزلت ساک عظیم اے لوگوں ڈر جاؤ اپنے پروردگار سے یہ چھوٹی چھوٹی علامتیں نشانیاں دیکھ کر اپنے اندر اللہ کا خوف پیدا کر لو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ قیامت کا زلزلہ شہ عظیم ہے وہ زلزلہ بڑا ہولناک ہوگا جس زلزلے کو اللہ تعالیٰ شہ عظیم کہے وہ کتنی بڑی چیز ہوگا کتنی خطرناک چیز ہوگا رہا جب اس زمین میں زلزلہ آ جائے گا اور وہ زلزلہ ایسا آئے گا الرد و افقال رہا یہ زمین اپنے بوجھ باہر نکال پھینکے گی وہ یقود الانسان السان عمالہ انسان کہے گا اس زمین کو آج کیا ہو گیا یوم عیدی تو و اخبار رہا جب یہ زمین اپنی خبریں بیان کرے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبریں بیان کرنے کا معنی خود بتایا کہ زمین بولے گی ہر انسان کے لیے اس انسان نے مجھ پہ کھڑے ہو کر کیا کام کیا اگر نیکی کی ہوگی تو زمین اس کی خبر دے گی اگر برائی کی ہوگی تو زمین اس کی خبر دے گی ایک ایک خبر وہ زمین اگل دے گی اللہ تعالیٰ انسان کی زمین کو بھی انسان پر حجت بنائے گا اور زمین ایک ایک رات اگل دے گی اور یہ صدمہ زلزلے سے زیادہ ہولناک ہوگا تو اللہ رب العزت کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ دنیا کی ان تکالیف کو دیکھ کے ان سلازل کو دیکھ کے ہم آخر کے زلزلے کو یاد کریں جو بپا ہونے والا ہے قائم ہونے والا ہے اور لگتا ہے کہ اس زلزلے کی قریبی علامتیں ظاہر ہو رہی رسول اللہ اعظم کا فرمان ہے لادق حتى تک الزلازل قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کثرت سے زلزلے نہ آئیں گے کثرت زلازل کی تفسیر محدثین نے کیا کی کہ زلزلے کے جھٹکے بار بار لگتے رہیں اور اب تک سینکڑوں تیرہ چودہ سو کے قریب جھٹکے ریکارڈ ہو چکے اب تک توقف نہیں آیا یہ کثرت زلازل جو ہے نبی علیہ السلام کا فرمان ایک صحابی کے کندھے پر آپ کا ہاتھ تھا فرمایا کہ میرا یہ ہاتھ تمہارے سر سے دور ہے جب زلزلے آئیں گے تو قیامت اس سے بھی قریب ہوگی تو پھر ان حالات میں ضرورت ہے اللہ کی طرف رجوع کی اور خالص توبہ کی اپنے گناہوں پر ندامت کی اپنے آپ کو جھنجوڑنے کی اس اخروی زلزلے کو یاد کرنے کی موقف کی وہ گھڑیاں میدان محشر کی جس کی شدت اور ہاؤ ناکی کا ہم تصور نہیں کر سکتے تو کئی فتح تک ان کا فرق ہوں یوم یہ نشیب اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے اللہ کی بات نہیں مانو گے تو اس دن سے کیسے بچ سکو گے جس دن کی ہال ناکی کو دیکھ کر جس دن کی شدت کو دیکھ کر ایک دودھ پیتا بچہ بھی بوڑھا ہو جائے گا نبی فرمایا کرتے کہ شی بتنی ہود مجھے سورہ حود نے سورہ قیاما نے سورہ نبا نے سورہ انفطار نے اور سورہ تکویر نے پورا کر دی ان صورتوں میں قیامت کا ذکر رسول اللہ وسلم کا فرمان ہے یوشا الناس کہ اس لوگوں کو اٹھایا جائے گا وہ ننگے پاؤں ہوں گے اور ننگے بدن ہوں گے جس طرح دنیا میں آئے تھے بغیر لباس کے اس طرح بالکل بغیر لباس کے بہن ان کو اٹھایا جائے گا نے پوچھا رضی اللہ جی نے کہ انداز یوں میرا پیغ اگر سب مرد عورتیں برہنہ اٹھائی جائیں گی لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ یہم کہ ایسا نہیں قیامت کا معاملہ اس سے کہیں شدید ہوگا اس برہنگی کے باوجود لوگوں کو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کا ہوش نہیں ہوگا لوگوں کو ہوش نہیں ہوگا اتنی ہونا کی اور شدت یہ مختلف موقف جو قرآن اور حدیث نے ذکر کیے جن سے اس دن کی ہولناکی کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس دن کے زلزلے کتنے شدید ہوں گے اور زلزلوں کے بعد جو کیفیت ہوگی وہ کتنی ہولناک ہوگی صرف ایک چیخ سے پوری دنیا اٹھے گی اور چڑی کی طرح فضاؤں میں رہی ہوگی یہ پہاڑ روئی کے گالے بنے ہوں گے بکھرے ہوں گے حساب و کتاب کے لیے کوئی پیدل ہے اور کوئی خوش نصیب گھوڑے پر سوار ہو کر آ رہا اور کچھ ایسے بھی لوگ جو اپنے سر کے بل چل کر آئے رشتے دار اپنے رشتے داروں کو دیکھیں گے ان کا حال نہیں پوچھ سکیں باپ بیٹے کو دیکھے گا حال نہیں پوچھ سکے گا شوہر بیوی کو دیکھے گا حال نہیں پوچھ سکے گا حال پوچھنے کی ہمت نہیں ہوگی اور نہ ہی سوچ ہوگی ہر ایک کو اپنی پڑی تو آج اس طرح شدت ہے اس دن کی شدت کیسی ہوگی رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کتاب الشمس شم سو حقائیں تکور آ سورج قریب آ جائے حتیٰ کہ ایک میل کی مسافت پر پہنچ جائے گا اس حدیث کے کرابی کہتا ہے سلیم کہ میں نہیں جانتا میل سے کیا مراد کیونکہ میل مسافت کا میل بھی ہوتا ہے زمین کی مسافت زمین کا فاصلہ اور میل وہ سلائی بھی ہے جس سے آنکھوں میں سرما ڈالا جاتا ہے یہ میل مراد ہے یا وہ میل مراد ہے میں نہیں جانتا لیکن کوئی بھی میل ہو آج یہ سورج کروڑ ہاں میل دور ہے اور اس کی شدت اس کی حرارت انسانوں کو جھلسا کے رکھ دیتی زمین گرم ہو زمین پر چلا نہیں جا سکتا گرم زمین پر بیٹھا نہیں جا سکتا حالانکہ کروڑ ہاں میل دور یہ زمین اس پر مستضاد یہ کہ ہمارے پاس وسائل ہیں اس گرمی سے بچنے کے لیے ٹھنڈا پانی میسر ہے پنکھے اور اے سی میسر ہیں بچاؤ کی سہولتیں موجود ہیں لیکن جب یہ سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا اور کوئی وسائل پاس نہیں ہوں گے نہ لباس ہوگا نہ کوئی وسائل ہوں گے اس وقت کیا کیفیت ہوگی کیا حالت ہوگی بلکہ رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے کہ پسینے نے انسانوں کو ڈھاپا ہوگا کچھ ایسے لوگ ہوں گے ان کے اتنے گناہ ہوں گے کہ پسینہ ان کے سر سے اوپر ہوگا پورا بدن پسینے میں ڈوبا ہوا ہے اور ان کا پسینہ زمین میں ستر ہاتھ نیچے پہنچا ہوا بلکہ لوگ یہ دعا کریں گے اللہ بلو عید یا اللہ ہم کو پسینے سے بچا لے خات جہنم میں ڈال دیں انہیں کیا معلوم جہنم کا عذاب کیسے جب پسینہ اپنے اوپر دیکھیں گے تو یہ دعائیں کریں گے کہ یا اللہ اس پسینے سے بچا لے ہمیں جہنم میں ڈال یہ سارے ان آخر ہیں جو انسانوں پر پیش آنے والے عقل مندر دادا انسان وہ ہے جو اپنا انتظام کر لے اور شرعی محسوس سرانمائی لے کر اپنا تحفظ اور بچاؤ کی سبیر اختیار کرے تحفظ اور بچاؤ کہ راستے تلاش کر لیں اور انتظام کر لیں اب یہ پسینہ شدت کی گرمی سورج کا ایک دل کے فاصلے پر ہونا اس موقع پر رسول اللہ علیہ وسلم کے فرامین موجود ہیں صحیح بخاری کی حدیث رسول اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے سب آتم جو فی دل ہی یوم اللہ اللہ دل میں ہوں سات قسم کے انسان ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن محشر کے میدان میں اپنا سایہ فراہم کر دیا اللہ کا سایہ جو اللہ کے قرب اور اس کے پڑوس کی دلیل ہوگی وہ سایہ اس پسینے سے بچا لے گئے سورج کی تمازت سے بچا لے گئے میدان معاشر کی گواہٹ اور فضا اکبر سے بچا لے گا اللہ تعالیٰ یہ سایہ سات انسانوں کو فراہم کرے گا سات قسم کے انسان علی امام ایک عادل حکمران جس کو اللہ تعالیٰ منصب عطا فرمائے اور اس منصب کو تشریف کی بجائے سراسر تکلیف قرار دے منصب حاصل ہو تو لڈو بانٹنے کی بجائے اللہ کے خوف سے کانپنے لگے کہ اس کا حق کیسے ادا کروں گے پھر عدل کا مظاہرہ کرے عدل قائم کر دے عدل اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول کے ساتھ اپنی رعیت کے ساتھ اللہ کے ساتھ عدل یہ ہے کہ اللہ کی توحید کو نافذ کر دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ہے کہ وہ دین جو اللہ کے دہمبر نے بڑی مشکلات سہ کر ہم تک پہنچایا اس دین کو نافذ کر دے شرک و بدعت کی تفنید کر کے اللہ کی توحید کو اور اللہ کے پیغمبر کی شریعت کو نافذ کر دے رعیت کا خیر خواہ ہو ایسا خیر خواہ بن جائے ایسے ایسے قانون بنائے جو ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں ان کی تجارت آسان ہو ان کے مقاصد آسان ہو ان کے معاملات آسان ہو ان کے امور آسان ہو ان کے ایسا تعلق بنا لے جیسا تعلق ایک باپ اور بیٹے کا ہوتا ہے جس نگاہ سے باپ اپنے بیٹے کو دیکھتا ہے اس نگاہ سے رائی اپنی رائیت کو دیکھے نہ یہ کہ اس پر ٹیکسوں کی بھرمار ہو اور مشکل سے مشکل قانون بنائے اور یہ کوشش کرے کہ اس کا کام نہ بنے ایسے لوگ بڑے ظالم ہوتے ہیں جن کا حساب اللہ تعالیٰ لے گا ان کو پورے سراب پر بٹھا کے جہنم کے اوپر بٹھا کے ان کا حساب لے گا ان کو اللہ کا خوف کرنا چاہیے امام عادل دوسرا فرمایا کہ وہ نوجوان جو بچپن ہی سے اللہ تعالیٰ کی عبادت شروع کر دے بچپن ہی سے نمازوں کا عادی بن جائے بعض نمازیں پڑھنے کا عادی بن جائے اللہ کا ذکر کرے قرآن کی تلاوت کرے اور عمار کی صحبت میں بیٹھے دینی سوال کرے علم حاصل کرے بچپن سے یہ دھن اس پر سوار ہو جائے تو اس نوجوان کو بھی دھیان اپنا سایہ فراہم کر دے گا بھجن جگر اللہ خالین حفاظت آئی نہ ہو وہ شخص بھی تنہائی میں اللہ کی عبادت کرے تنہائی میں اللہ کا ذکر کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے اللہ کو یاد کر کر کے روئے اللہ کے خوف سے روئے رسول اللہ کا فرمانا کترا تھا لئی سا رمضان ہوگا دو قطرے دنیا میں ایسے ہیں کہ ان سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز پسند نہیں قطرہ تو وہ فکمت ایک آنسو کا قطرہ جو اللہ کے خوف سے ٹپکا دیا جائے وہ قطرہ جو قطفی سبید اللہ اور دوسرا خون کا قطرہ جو اللہ کے راہ میں جہاد کرتے ہوئے بہا دیا جائے تو تنہائی میں تنہائی کی قید اس لیے لگائی کہ بندہ ریاکاری سے دور ہوگا لوگوں کے سامنے روئے اس میں ریاکاری آ سکتی لیکن تنہائی میں رو تو یہ رونا بالکل ریاکاری سے پاک ہوگا اللہ تعالیٰ ایسے ہونے والے کو قیامت کے دن اپنا سایہ فراہم کر دے اور فرمایا کل کو معلت مسجد وہ شخص بھی اللہ کے سائے دلے ہوگا جس کا دل مسجد کے ساتھ معلق ہے مسجد کا خاجن مسجد میں باجماعت نمازیں پڑھتا ہے بار بار اپنی گھڑی دیکھتا رہتا ہے کہ نماز فوت نہ ہو جائے بلکہ صفی اول فوت نہ ہو جائے بلکہ تقبیر تحریمہ فوت نہ ہو جائے رسول اللہ کا ہے اگر تمہیں پتا چل جائے کہ تقری تحریمہ کا کیا فائدہ ہے اور صفی اول کا کیا فائدہ ہے تو ہر نماز کے وقت ہر مسجد میں باقاعدہ لوگوں کی لڑائی ہو صفی اول میں کھڑے ہونے کے لیے اور پھر لوگ آگے جا کر قرآن دادی کا نظام قائم کر لیں کہ ہر نماز کے وقت قرآن دادی ہوگی جس کا نام نکلے گا وہ کھڑا ہوگی یہ ہمیں معلوم نہیں جہاں نماز کا معاملہ ہو جمعے کے خطبے کا معاملہ ہو ہم چاہیں گے پیچھے بیٹھے جو بھی سلام پھیرے گھر کو بھاگ دیں یہاں سفید پل کی کوئی اہمیت نہیں لیٹ آنا وقت کو ضائع کرنا اور بے مقصد یہی اگر کوئی دنیا کی میٹنگ ہو تو کوشش کریں گے کہ لباس اچھا پہن کر سامنے بیٹھے ہماری فوٹو نمایاں ہے بڑی گھٹیا سوچ ہے تو جن لوگوں کے دل معلق ہو مسجد کے ساتھ ان کو اللہ تعالیٰ اپنا سایہ فراہم کر دے اور پانچویں نمبر پر جماعت اللہ وہ نوجوان جسے کوئی عورت دعوت گناہ دے اور وہ کہہ دے مجھے اللہ کا خوف ہے کسی اور کا خوف نہیں صرف اللہ کے خوف کی بنا پر اس گناہ سے بعد آ جائے اس دعوت کو ٹھوکر مار دے تو یہ نوجوان اگر زندگی میں ایک بار ایسا مظاہرہ کرنے میں کامیاب ہو جائے تو اسے اللہ کا سایہ نصیب ہوگا حالانکہ بڑے بڑے بوڑھے حساب و کتاب کی الجھن میں پھنسے ہوں گے اور یہ نوجوان اللہ کے سائے درے بیٹھے برد الان تحاب اللہ کھلنا اس طرح آنے میں تفرات آئے وہ دو شخص جن کو جن کا آپس میں اللہ کے لیے پیار ہے جن کا ملنا جلنا اللہ کے لیے اللہ کے دین کے لیے ملتے ہیں تو اللہ کے لیے بچھڑتے ہیں تو اللہ کے لیے انہیں بھی اللہ کا سایہ نصیب ہوگا اور شمال ہوں اور وہ شخص بھی جو صدقہ دے اتنا چھپا کر کہ اس کے بائیں ہاتھ کو معلوم نہ ہو سکے کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا یعنی ریاکاری سے بچتے ہوئے وہ صدقہ کتنا ہو اس پر پاس نہیں تھوڑا ہو زیادہ ہو اس پر کوئی کلام نہیں صدقہ زیادہ ہو اور نیت ریاکاری کی ہو تو ایسا سخی شرام سے پہلے جہنم میں ڈال دیا جائے اور صدقہ آدھی کھجور ہو نیت اخلاص ہو کہ آدھی کھجور کی آمد کے دن اس کے میزان حسنات میں اور پہاڑ کے برابر پڑی ہوگی تو قیمت کثرت کی نہیں قیمت حسن کی اچھا عمل اور حسن کی احساس دو چیزیں ایک اخلاص کی حفاظت دوسرا عمل کے تعلق سے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت اور آپ کی اطاعت اس کے بغیر عمل میں حسن پیدا ہو ہی نہیں سکتا اتنا چھپا کے صدقہ دے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو معلوم نہ ہو سکے بلکہ پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اس پر تو دوہرا سایہ ہوگا المر سنگھ صدقہ تو ہی ملک حد تعبین بات کہ ایک شخص قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے تلے ہو گئے اس کا صدقہ بھی اس کے سر پہ سایہ بن جائے اور یہ سایہ قائم رہے گا اس وقت تک جب تک بندوں کے درمیان فیصلہ نہ ہو جائے جب جب تک اللہ رب العزت تمام لوگوں کے فیصلوں سے فارغ نہ ہو جائے اس وقت تک یہ سایہ اس پر قائم رہے گا تو یہ میدان معاشر میں کچھ لوگ محفوظ بھی رہیں گے سورج کی گرمی سے پسینے سے اور قیامت کی گراہٹ سے یہ ان کے وساف ہیں یہ ان کے فسائس ہیں ہمیں ان نصوص کو پڑھنا چاہیے اور اپنے آپ کو عمل کے رنگ میں رنگ دینا چاہیے اس کے علاوہ بہت سی حدیث ہے رسول اللہ کی فرمایا کہ انی رہا میں اناس میں کچھ لوگوں کو جانتا ہوں میری امت کی لئی سو بن نبین شہدا نہ وہ نبی ہے نہ وہ شہید لیکن جب میں تو نبی اور شہدا یوم قیامت قیامت کے دن نبی اور شہید ان کو دیکھ کے رشک کریں یہ کون لوگ ہیں ایک عربی دور سے اپنے گٹنوں کے بل چلتا ہوا نبی اسلام کے سامنے آ کر بیٹھ گیا کہ صرف ہم لنا گھوم لسود اللہ بتائیے وہ کون لوگ جو نبی اور شہید میں لیکن اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور شہداء نے دیکھ کر رشک کریں گے ان کو اللہ اتنا قرب حاصل ہوگا اتنی محبت حاصل ہوگی یہ کون لوگ ہیں تو رسول اللہ وسلم نے فرمایا ہم من قبائل شتا یہ مختلف قبیلوں کے لوگ ہوں گے ان کی بولیاں مختلف قبیلے مختلف ذاتیں برادری مختلف رنگ مختلف لیکن ایک چیز ان کو جمع کر لے گی اور وہ اللہ کا دین اللہ کی توحید اللہ کی توحید اور اللہ کا دین ان کو جمع کر دے گی دنیا میں ان کا ملنا جلنا محبت کرنا اللہ کے دین کی خاطر ہو گئے اللہ کی توحید کی خاطر ہو گئے باقی قومیتیں مختلف ہوں گی تو اختلاف قومیت کا معنی یہ نہیں کہ اختلاف قومیت فتنے کا باعث بن جائے اور قتل و غارت گری کا باعث بن جائے اختلاف قومیت ایک نعمت ہے اس وقت جب اس کو اللہ کی توحید اور اللہ کے دین پر محمول کر دیا جائے تعلقات کی اساس اللہ کا دین ہے بلا جلنا اللہ کے دین کی خاطر دین کی محبت اور دین سے تعلق اتنا مقدم ہو اتنا مقدم ہو کہ قومیت اور کا اختلاف ذہن میں نہ آئے اور اگر یہ ذہن میں آتا ہے اور انسان اس کے بارے میں سوچتا ہے اور پھر بعد کے بعد اس کا اظہار کرتا ہے تو یہ وہ دعو جاہریت ہے جس کو رسول اللہ نے کلمہ کفر قرار دیا جس کے بارے میں یہ بات مفہوم ہوتی ہے کہ انسان صبح کو مومن اور شام کو کافر شام کو مومن صبح کو کافر وہ اس قسم کے دعوی جاہریت میں مبتلا ہو جاتا ہمارے پاس تو اللہ کا دین ہے اللہ کے دین کا رنگ ہے یہ رنگ ہر چیز پر غالب ہے قومیت پر لسانیت پر اور قبیلوں اور برادریوں کے اختلاف پر توحید کا رنگ اور اللہ کے دین کا رنگ اللہ کے دن کی سنت کا رنگ ہر چیز پر ڈالے یہ رنگ اگر نصیب ہو جائے تو باقی کوئی چیز نگاہوں میں رہتی نہیں صحابہ کرام کی سیرت آپ کے سامنے قبیلے مختلف برادریاں مختلف قومیں مختلف فرمایا کا شدار اور رحما ابیر ان کا ایک پلیٹ فارم تھا ان کا اجتماع اختراک کی ایک ہی احساس تھی نتیجہ یہ کہ اعداء کے خلاف سخت تھے اور آپس میں رہن دے تھے انہیں ایک چیز میں جمع کیا ہوا تھا اور وہ اللہ کی دین اور اللہ کے توحید تھے وہ اسلام کا رنگ تھا سب پر غالب اور نمایاں ہوتا ہے اسی لیے اللہ السلام کا فرمان ہے قیامت کے دن اللہ رب العزت ندا فرمائے گا متحد پونے میں جلا لی وہ لوگ کہاں ہیں جو دنیا میں محبت کرتے تھے میرے جلال کی خاطر میری خاطر جن کی محبت میرے لیے تھی ملنا جلنا میرے لیے تھی وہ لوگ کہاں وہ کھڑے ہو گئے اب پورے میدان ماہر میں وہ کھڑے ہو گئے وہ لوگ کھڑے ہو گئے اللہ رب العزت نے ان کے لیے نور کے ممبر تیار کیے ہوں گے پہلے سے اللہ فرمایا کہ آؤ ان ممبروں پر بیٹھ جاؤ یہ تمہارا مقام ہے اتنا اونچا مقام ان کا حساب نور کے ممبروں پر ہوگا پھر اس کا رزلٹ کیا ہوگا نتیجہ کیا ہوگا وہ آپ سمجھ سکتے ہیں یہ لوگ ہر قسم کی براہ سے محفوظ اللہ کا قرب ان کو حاصل اسی لیے کہ حمد اللہ السلام کا فرمان ہے من حب لله لله وأبغض وأعطى لله ومنع لله فقد استقبل الإيمان جس شخص نے اللہ کے لیے محبت کی اللہ کے لیے بغض رکھا اللہ کے لیے مال خرچ کیا اللہ کے لیے روک لیا اس کا ایمان پورا ہو گیا اس کے ہر عمل میں اللہ ہے اللہ کا ذکر ہے اللہ کی توحید ہے اللہ کا نام ہے اللہ کی رضا ہے ہر عمل میں فرمایا کہ اس کا ایمان پورا ہو اللہ کل شاہی مافد اللہ باطل ہو جس چیز میں جس عمل میں اللہ کا نام نہ ہو وہ باطل ہے ایک انسان اگر توحید کو سمجھ لے تو ہر چیز میں اللہ کا نام اور ہر عمل ہر چیز اس کو اللہ کے قریب کر دے جس شخص کا ایسا ایمان ہوگا اس کا ایمان مکمل فرمایا کہ اوسکو ایمان الحب و اللہ البغض فی فل ایمان کا سب سے مضبوط کڑا سب سے مضبوط کنڈا اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے بغض سب سے مضبوط کنڈا ہے یعنی جو شخص دنیا میں اس قاعدے کو سمجھ لے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد میل جول کی اساس جو ہے وہ اللہ کا دین ہے حتیٰ کہ رشتے بھی پیچھے رہ جاتے صحابہ کرام نے اللہ کی توحید کی خاطر خونی رشتے سب توڑ دیے تھے ہجرت کا موقع آیا اگر شوہر مسلمان ہے بیوی مسلمان نہیں ہے تو شوہر نے بیوی کو چھوڑ دیا باپ نے بیٹے کو چھوڑ دیا بیٹے نے باپ کو چھوڑ دیا توحید کا رشتہ سب سے پکا رشتہ تو فرمایا کہ یہ ایمان کا سب سے مضبوط کنڈا اور ظاہر ہے کہ یہ کنڈا جتنا مضبوط ہوگا اتنا اس کو سہارا مضبوط ملے گا فرمایا کہ وہ من یکفر بالتاہوت یؤمن باللہ فقط استمسک من عربت الوثقہ والفصام لہا جو تاہوت کا انکار کر دے اللہ کو مان لے اس نے ایک مضبوط سہارے کو تھام لیا جو سہارا کبھی ٹوٹے گا اللہ کی وفا بندے کے ساتھ قائم رہے گی اگر بندہ توحید کے اس مضبوط سہارے کو تھام لے تو اس کو اللہ کا سہارا مل جائے گا ایک ایسا مضبوط کڑا اس کے ہاتھ میں آ جائے گا جو کبھی نہیں ٹوٹے گا مستقل کے سہارا قائم رہے گا اللہ بالقول ثابت پھر پھر حیات دنیا اور جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ عزت ایسے لوگوں کو ثابت کر فرمائے گا دنیا کی زندگی میں اور آخرت دنیا میں مختلف جھکڑ چلیں گے تاوتی تحریکوں کے مگر یہ توحید کو ثابت کرنا رہے گا آزمائشیں آئیں گی فتنے آئیں گے تکلیفوں سے دو چار ہونا پڑے گا جھوڑا جائے گا مگر اللہ رب العزت اس کو ثابت کر بھی عطا گا یہ تکلیف نہیں یہ نزت ہے اللہ کے دین کی خاطر اور اللہ کی توحید کی خاطر اللہ تعالیٰ اس نزت سے آشنا کر دیتا ہے اور پھر اسے اسلام اور ایمان کو تھام لینے میں بڑی اطمانین سرور نزت محسوس ہوتی ہے یہ ثابت کرنی کون عطا فرماتے ہیں اللہ رب العزت تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دنیا کی زندگی میں ثابت کرنی دیتے آخر قیامت کے دن بھی بلکہ آخرت میں بھی یہ آخرت کیا ہے مرنے کے بعد مرتے فقط قیامت قیامت ہوگی جو شخص مرتا ہے اس کی آخرت قائم ہوگی قیامت قائم ہوگی تو جس کا سب سے پہلا جو اسٹیج ہے وہ انسان کی قبر جب انسان جک ایک تنہائی کا شکار ہو جائے اور فرشتے پہنچ جائیں سوال جواب کے لیے اس وقت اللہ اہل ایران کو ثابت قدمی عطا فرما بڑی وہ خطرناک گھڑی وہ قیامت کا پہلا دین ہے یہاں کامیاب ہونے والا مستقل کامیاب اور یہاں ناکام ہونے والا بڑی بڑی ناکامیوں کا سامنا کرے گا اس موقع پر اللہ رب العزت ثابت قدمی عطا فرمائے گا یہ مضبوط سہارا جو اس معنی میں اللہ کی توحید کو پہچان لے اور اپنے اوپر اللہ کی توحید اور اللہ کے دین کا رنگ نمایاں کر دے اور اس کی محبتوں کی اساس اللہ کی توحید بن جائے یقیناً وہ انسان ایک مضبوط سہارے میں آ گیا جو کبھی نہیں ٹوٹے گا اور بڑے اہم اور حساس موقع پر خطرناک گھاٹیوں میں اس کے کام آئے گا تو یہ وہ امور ہیں جن کو ہم سمجھیں اور ان میں ڈھلنے کی کوشش کریں یہ جو دلزلے ہیں آفات ہیں جن نے حکمت کیا یہ خود فلم فنو اور بے عبادت اللہ ان جھٹکوں کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے جو ڈر جائے سمجھ جائے اور سمجھ جائے رجوع کر لیں توبہ عبادت کا راستہ بنا لیں وہ یقین میں سرخرو ہو جاتے ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں اللہ بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے اخلاص کے ساتھ بندہ آ جائے نادم و شرمندہ ہو اللہ راضی ہو جاتا ہے اور اللہ ایسے بندے کی بخشش کی پلاننگ کر دے جس بنی اسرائیل کے سو افراد کے قاتل کی اللہ نے پلاننگ کی اور زمین کو کھینچ کر تنگ کر دیا اگلی زمین کو تنگ کر پچھلی کو کشادہ کر دیا یہ اللہ کی تدبیر ہے کیونکہ بندہ نادم ہو چکا ہے اور بندہ تائر ہونا چاہتا ہے اگر یہ توبہ اور ندامت اللہ بھاگ لے اور اللہ کو نظر آ جائے تو اللہ مان جاتا ہے راضی ہو جاتا ہے بہت جلدی تو انعامت کا راستہ اختیار کرنے میں ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے وہاں کوئی دیر نہیں اخلاص کے ساتھ آئیں ندامت کے ساتھ آئیں اللہ سے توبہ کریں اللہ بہت جلدی معاف کرنے والا اور معاف کر کے راضی ہونے والا کہ بندہ دیکھو گناہ کرتا رہا اور اسے معلوم میں اس گناہ کو معاف کرنے والا صرف میرا پروردگار اور کس طرح توبہ کر رہے پھر اس کو گواہ ہو جاؤ میں نے اس کو معاف کر دیا تو اللہ تعالیٰ فراہ فراہم ہمیں چلنے کی توفیق فرما دے ہمیں اعتبار کی توفیق دے اعتبار کا عبرت لینا ان امور کو عبرت کی نگاہوں سے دیکھنا اپنی اصلاح کرنا اپنی اوپر توحید کے اللہ کے پیغمبر کی سنت کے اور اللہ کے دین کے رنگ کو غالب کر دینا یہ تمام امور بہت ضروری ہیں اللہ تعالیٰ توفيق عطا فرما دے اقول قولی هذا فاستغفر الله لي ولكم واخر دعوانا الحمد لله